فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اگر تم حالت خوف میں ہو تو چلتے ہوئے یا سواری پر پڑھ لو اور جب امن ہو جائے تو اللہ کو یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں وہ کچھ سکھلایا جو تم پہلے سے نہیں جانتے تھے یہاں اللہ تعالیٰ نے حالت جنگ میں نماز پڑھنے کی کیفیت بیان کی ہے جہاں آدمی تمام ارکان و واجبات اور سنن و مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے نماز نہیں پڑھ سکتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی حالت میں چلتے ہوئے یا سواری پر ہی نماز پڑھ لو چاہے رخ قبلے کی طرف ہو یا کسی اور طرف امام مالک نے نافع سے روایت کی ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما صلاحت خوف یعنی خوف کی حالت میں نماز کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ اگر خوف اس سے بھی زیادہ شدید ہو تو چلتے ہوئے یا سواری پر نماز پڑھ لو چاہے رخ قبلے کی طرف ہو یا کسی اور طرف نافع کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی تھی اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے بھی روایت کی ہے